حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے دو رکاتے پڑا کرتے تھے اور یہ فیل فجر طلوع ہونے کے بعد ہوتا تھا یعنی دو رکاتوں کی ادائیگی سنن ناسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اناسی